جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد فرمان ہے خدا کا جہاد رستہ ہے مصطفیٰ کا جہاد رستہ ہے مصطفیٰ کا جہاد پیمان ہے وفا کا ہر ایک مومن وفا کرے گا جہاد پیمان ہے وفا کا ہر ایک مومن وفا کرے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد قرآن میں لکھا ہے جہاد ایمان کی بقا ہے جہاد ایمان کی بقا ہے یہی مشیت یہی رضا ہے جسے نہ کوئی بدل سکے گا یہی مشیت یہی رضا ہے جسے نہ کوئی بدل سکے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا پہ فتنوں کا سر ہمیشہ جہاد ہی سے قلم ہوا ہے جہاد ہی سے قلم ہوا ہے رہے گا دم خم جہاد میں تو فساد میں دم نہیں رہے گا رہے گا دم خم جہاد میں تو فساد میں دم نہیں رہے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد ہی سے زبان ملتی ہے آن ملتی ہے بے کسوں کو حیان ملتی ہے بے قسوں کو جہاد جھوٹی خدائیوں کو الٹ کے بے آب رو کرے گا جہاد جھوٹی خدائیوں کو الٹ کے بے آب رو کرے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد سے جتنا بھی نے غلامیوں کو جنم دیا ہے غلامیوں کو جنم دیا ہے جہاد دشمن ذلیل ہو کر اتھاہ پستی میں جا گرے گا جہاد دشمن ذلیل ہو کر اتھاہ پستی میں جا گرے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد ملت کی پاس بانی جہاد غیرت کی ہے نشانی جہاد غیرت کی ہے نشانی جہاد توفہ ہے آسمانی نصیب والوں کو ہی ملے گا جہاد تحفہ ہے آسمانی نصیب والوں کو ہی ملے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد دہشت مٹانے والا جہاد مجھ دے سنانے والا جہاد مجدے مجھ دے سنانے والا جہاد جینا سکھانے والا جو نہ سیکھے گا وہ جیے گا جہاد جینا سکھانے والا جو نہ سیکھے گا وہ جیے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد عالم ہے بے خودی کا جہاد لشکر بہادری کا جہاد لشکر بہادری کا جہاد پرچم ہے راستی کا کبھی جھکانا کبھی جھکے گا جہاد پر ہے راستی کا کبھی جھکانا کبھی جھکے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد ایمان کی ہے شاہی جہاد جذبوں کی بے پناہی جہاد جذبوں کی بے پناہی جہاد الہاد کی تباہی اسے مٹائے گا جو مٹے گا جہاد الہاد کی تباہی اسے مٹائے گا جو مٹے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد پہ حرف گیر ظالم اصل میں اس سے لرز رہے ہیں اصل میں اس سے لرز رہے ہیں وہ جانتے ہیں فروغ حق سے غرور باطل نہیں بچے گا وہ جانتے ہیں فروغ حق سے غرور باطل نہیں بچے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد افضال حق پہ ڈٹنا قدم بڑا کرنا پیچھے ہٹنا قدم بڑا کرنا پیچھے ہٹنا جہاد شاہین کا جھپٹنا شکار باطل بنا رہے گا جہاد شاہین کا جھپٹنا شکار باطل بنا رہے گا اسی سے ظالم کا سر جھکا ہے اسی سے ظلم و ستم مٹے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا جہاد جاری ہے تا قیامت جہاد ہرگز نہیں رکے گا